بنا اندر فریاد شان کریمی دست خام بنوا دو ہزار ستارہ برہ سطر کو شروع کرنا سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابل اور سوئے کنری نظم منظوم کرن کی توفیق سبحان اللہ نظم جڑی ہے نا کافی اور حکمت ہے جناب گوش گزار کرنا ہو اور ہر بند ہر شیر ہر بند اور ہر شہر جڑا نا کسی نہ کسی حقیقت نیان کرتا ہے اور کسی نہ کسی شر اور فتنے تو بچا اور اس کے اندر درد بھی ہے ان شاء اللہ سنو گے دماغ سنو نیک کہاں جی کہیں والا شیر سمجھ آتا یہ نال میرا پڑیا جی شاید نہیں لگتی پی ہوگا بس جنا کہ اشارہ کر رہے ہیں وہ سیاست محمدی ہے نقل والے آئے اقل چل پسے تیرا وجود شرابا تجلی نقل والے آئے اقل چل پسے وسل والے آئے وسل چل ہے اللہ رسول سے جدائی والے فصل والے وصل خلاف والے ضرورت شیر کی وجہ سواد دو تو زبر آ رہی فصل والے آئے وصل چل پسے نقل والے آئے اقل چل پسے فصل والے آئے وصل چل بسے گلستان ہی ہے گلستان ہی ہے تو کیا بات جب گلستان نہیں ہے تو کیا باغبانی سنو آلو لوگ کہہ رہے ہیں اسلام کے لیے پرچی چاہیے نہ پرچا نہ پرچی اور نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی فقط تین کو چاہے ہے امداد انشی فقط تین کو چاہے ہے امداد انشی الگ شل کیا نہ پرچا نہ پرچی نہ فقط دی کو چاہے ہے نشی الگ شل کیا بک بک پرانی سنو سبحان اللہ نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی نہ تصریف تحریر کو ملے پس خیا ملے حقیقت ہے آگے سے غور کرنا والا ایک کدھر تاریخ جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا جدھر دیکھتے ہیں ہے اندھیرا مگر شور ہر سو سویرا سویرا جدھر دیکھتے

ملا ہے سلف سے تمہیں کو سبحان اللہ جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو نظر کا نہیں ہے کہیں بھی کسی کو نہ دل میں رہا ہے نہ دل میں مسلمان غفلت میں کیوں سو گئے مسلمان اللہ مسلمان غفلت میں کیوں سو گئے ہو دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے ہو جہاں کو دکھا دو جہاں کو دکھا دو نبی کی شان مسلمان غفلت مفتی محمد احمد کیوں سو گئے ہو دشمن کے فکر میں کیوں کھو چشتی ہمارا منشور اتنا باقی سبھی کچھ سمجھو ہے فتنا دین نبی پر نبی پر ل تو

دوستان گرامی سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمالات صورت اور کمالات سیرت دل چون چند گلا سنا کمالات سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوتے بھی چاند شہار اگلے دن لکھے سبحان اللہ زمین اعلی حضرت باہر ہوئی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی لیکن بچ معنی معنی ہو رہے وہ بھی سمجھو امام اہل سنت نے کھایا جی سبحان اللہ اللہ تعالی نے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کمالات ظاہری اور باطنی کے لحاظ نہ پوری کائنات انج بنایا ہے اصل جس طرح کے کائنات کی روشنی آستے سورج اصل تا کر کے اللہ تعالی نے آپ کی ذات شریف نو سراج منیر فرمایا کی فرمایا سراج کے دو گرمانے ہوں ایک حقیقی ایک مجاز حقیقی مانا چراغ دیوا ایک دیوے تو کروڑا دیوے بلن فرق نہیں سبحان اللہ اس معنی کے لحاظ ساری کائنات جتھے کوئی کمال نظر ہے سمجھو پاک محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چراغ تو ہی وہ چراغ روشن ہوا اگر سراج دا دوسرا مانا ہوتا مجازی سورج یہ مجازی اور حقیقی سی مجازی مانا سراج کا ہوتا کی سورج پھر سراج منیر کا مطلب ہے کیا ویسے آفتاب نے کائنات واسطے کہ جتنے بھی کمالات ظاہری بات کوئی کوئی تمہوں نظر آؤں تو سمجھا جی اس آفتاب کی کرن اور ہے عجیب گل کہ نہ چراغ نے چراغ دے کروڑا چراغ بن جان اصل چراغ فرق بنتا ہے اور نہ سورج کائنات نو چمکاوے تو سورج فرق ہوگا نہ وہ کمی ہے نہ ادھر کمی ہے سمجھ نہیں لگی یہ اللہ تبارک و تعالی دسیا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو جیڑیاں شانہ میں دتی جی میں دتی میرے کمی نہیں حبیب جدو دینا ہے وہ کمی نہیں آگا فیض ودتا جاتا ہے پیچھا کمی نہیں اور ایتھے یہ بھی دسیا علماء اس گل پسند فرمایا ہے کہ سراج دا مجازی من ہے وہی سورج کیوں ادراگ یہ ہے کہ سورج دیا کرنا کائنات روشن ہو گئے لیکن کوئی کرن کوئی شوا سورج دے مقابلے وچ نہیں آ سکتی بلکہ حقیقت ویکو تو کل ادب ہے کیوں کل ادب ہے کہ جو کچھ بھی ہے وجود ہستی وہ اپنی نہیں سورج آخ گا میں پاس ہو جا تو فرمائی ہے شیشا سورج کے سامنے کیتا جائے اس شیشے پورا سورج نظر آتا ہے جس سمت کرے گا اس انتہائی روشنی کر دے گا اندھیرے میں اڑا کے پاس کر دے گا مگر یہ شیشے والا سورج جس رخ سمت کرے گا اس روشنی ضرور کر سکتا ہے مگر جگ نہیں چمکا سکتا کیونکہ یہ عکس ہے وہ اصل ہے خدائی چمکتی اس اصل نال ہے لہذا حسن محمدی اور کمالات محمدی اگر یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کے آئی یعنی حضرت یوسف کے آئینے میں اگر حسن محمدی نظر بھی آئے نا تو مصر چمک سکتا ہے جگ نہیں چمک سکتا کوئی موازنہ تقابل نہیں بذات اور پھر عرض کا نہیں جی سورج کی سہان سورج کے مقابلے میں یا سورج کے پرتو اور اکس سورج کے مقابلے میں نہیں لیا سکتے اسی طرح اس نے یوسف نو توجہ ہے حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ حسن یوسف کو حسن محمدی کے مقابلے میں نہیں لا سکتے حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ شان آپ اپنا ہاتھ مبارک دل والے پاس کچھ پاؤں سن کاٹتے سن چودویں چند واگ چمکتا سن غیر سو چٹا ہو جانا فل پیری بیماری تو بغیر یہ ضرور ہے توجہ ہے لیکن یہ بھی کمالات دے آفتاب نور محمدی دا ایک فیض ہے ایتھے ہاتھ سوتمی دے چل وانگو چکک ہے اوتھے ذات ہی سرا مولود ہے ادھر بہت عجیب ہے یہ بھی موجودہ ہے اور حق ہے موجودہ احسان برحق لیکن ادھر نے کئی راج نے سبحان اللہ ایک تو اللہ تعالی دسے ہاتھ دل والے پاس پاؤ کیوں وہ نبی موسا کریم کا دل چیڈا منور ہو رہا ہے دل والے پاس ہاتھ پاؤ ہاتھ چاہیے چمک رہا اس دل کا کی حال ہو توجہ نہیں فرمائی لیکن یہ ٹھیک ہے عجیب کر رہے بہت عجیب لیکن اس سے عجیب ترین ہے اب ہاتھ انسان دا وہ ہاتھ مبارک سی اپنے دل والے پاس پہنچے ہاں جی۔ پھر نبی ہے ادھر سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی مبارک پڑھتے حسن حسین دیں جاؤ کار وہ چودوی کے چند وگو ہے لائٹ آگوں چمکتی جاتی ہے تو گھر حسن حسین کو لے جاتی ہے توجہ نہیں فرمائی گئی تو آفتاب جتھے بھی چمک نظر آوے شوار نظر آوے روشنی نظر آوے فیض آفتاب رہے جتھے کمال نظر آوے سمجھی آفتاب کا فیض کملی والے نظر آ رہا ہے اللہ تا کر کے بدل کا فرمایا حضرت یوسف بزرگا کی فرمایا صحیح حدیث جائے سناوا درگاہ کر بولو صحیح حدیث مبارک جائے میرا رات مدینے دے تاجدار فرما نے میں ویکیا یوسف نو سبحان اللہ یا الحسن اللہ تعالی حسن دا حصہ عطا فرمایا حسن دا میں ویکھیا اوتے یا شت الحسن حسن دا حصہ عطا فرمایا اس حسن کے حصے دا مطلب نہیں کائنات کا حسن حسن محمدی کا حصہ لیکن حسن محمدی کا حصہ ملیا ہے توجہ حسن محمدی کا حصہ ملیا ہے جی سورج کے سامنے پہلے مثال دے گیا ہاں، نہیں کہ پانی کے بک بھر لیے گٹ جانا اللہ تعالی حسن ان نہیں چکیا حسن محمد حسن یوسف چکیا نہیں چکن پیچھے کمی آنی سی آپ مثال آفتاب کی قرآن چاخیا سرا سرام جمنی سرکار نے فرمایا جڑا امام زرکشی امام قرطبی وغیرہ محدثین کرام نام ابن المنیر امام جلال الدین سیوطی امام صالح شامی بڑے بڑے امام کرام نے تھے لکھیا ہے حصہ حسن محمدی حضرت یوسف کو ملیا ہے کی مطلب جو آفتاب کے سامنے شیشہ کریے وچ حصہ آئے اگلا چمک بھی گیا ہے اسی طرح یا حس حسن حسن محمدی حسن یوسف چمک مکھائی ہے حسن محمدی وچ حسن محمدی وچ فرق بھی نہیں آیا مصر نو دیوانہ کر چڑیا تین آخر نے کبھی بل کے مجنو ہیرا کو ہو سہرا اللہ شیخ القرآن ہزارویں لے لا کے بیٹھے وزیر آباد آپ ہی پڑھ لو گے سن تاجدار بولنے کا فیل پاؤں والا شیخ القرآن آپ فرما دے ہوں سن کبھی بل کے مجنو ہیرا کو ہو سہرا لے لے دل لو پل عاشق سبحان اللہ مصر دیا عاشق سبحان اللہ حسن محمد یوے جے خود یوسف عاشق سبحان اللہ سبحان اللہ نقطہ گل کرن لگا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج ہوا آئی نے دوسرے نبیا نو مثالی مثالی جسم نال معراج دوجیا نو ہوا یعنی جسم شریف زندگی ظاہری کے نام ارش سے پہنچیا ہے یہ صرف حضور نو مراج ہوا مثالی جسم جسم ورگا جسم روح

ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائی ستویں حضرت ابراہیم چھویں موسا کلیم چوتھے لوگ حضرت یوسف سبحان اللہ کیوں جسم شریف دے اپنے کمالات ظاہری پاس نہیں لے کے میرا ندی محبوب آؤں تھوڑے واسطے بیبیاں چھریاں لے کے سیب لے کے واسطے بیٹھیاں سن یوسف تے اگے پردہ سی زلیخا نے پردہ چکیا سی اج یوسف چوتھے آسمان میں بیٹھو میں محمد کا پردہ چکن لگا ہوں توجہ ہے کہ نہیں کدلے بیٹھے سمجھے اتنے ناچیاں نے لکھا آلہ حضرت باہر اس نے یوسف پیار شک گلے حسن یوسف desespero. is so نا وہ کنان کے چاند ہیں یہ خدائی کے چاند ہیں ماہ ہاں، ہاں، ہاں۔ کیوں آخ ماہ شیر سنا کے سر بدلا دو ماہ منور اپنے حبیب نو آخیا سورج حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام چند کتاب لکھ لے چند خود روشن سورج کو روشنی ہے سہار لا ہے سورج کو روشنی لینا ہے ماہ کن منور مہر مہرا میرا سورج ماہ منور سے

اقبال آتا ہے اللہ دیا بندے سمجھی میرا آج سونے نبی نو ہے صرف میرا سونے نبی نو ہوا آپ دی خاطر فرمانا نہیں یہ چکرال ہے وہ کی آخر سونا نبی عرش بن گیا ہے وہ قائد ہے راہ پر ہے مطلب راہ پر جب کسی راہ سے جانا ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے وہ راہ دے آنے والے ہو مسافروں دسی جانا تسا بھی اس راہ پہ آ جا جی اقبال آتا چلا ہے سمجھ وہ میرا سونے نبی نو خالی ہو جائے تو نبی سونا میرا کر کے اپنے واسطے لگ گیا ہے نہ سبق لے گیا ہے فرق اتنا ہے نبی کا میرا روح جسم نال ہو جائے وہ مسلمان تمت کرے تو تیری روح نو میرا نہ ہو بیٹھے آئی اپنی روح نو عرش سے پہنچا سکنا ہے کلندر اقبال ساڈا بولیا ہے شیر سنا فرماندہ سبق ملا سبق ملا ہے میرا جو مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے میرا جو سے مجھے کی زد میں ہے کر دوسرے مقام سے بڑی آخر نہ کو فرمانا اختر شام سے آتی ہے اکش اختر شام کی آتی ہے فلک سے اختر شام کی بعد مطلب سمجھاوا گا اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سہر جس کو ہے آج گرا تارا مغرب والے پاسو چمک دے وہ ستارا آخ دے وہ مسلمان میرا رات ایڈی عظیم رات بھاوے پچھلی رات پچھلے مہینے دیا پچھلیا رات کی رات کالی ہے پر ایڈی عظمت والی ہے صبح دا نور بھی انہوں سجدے کر دی جی گل کرنے والی آخر اقبال کی رہے یقین رحیت نام ہے ہمت کے لیے عرش پری کہہ رہی ہے یہ مسلمان میرا گرا اب آخری ہے عرش آزم ایک قدم لا فاصلہ مسلمان جی تو ہمت کریں گے نا اللہ کمالات سورت و سیرت کچھ دس میں سیرت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات چو ایک کمال ہے میراج نبی عرش تے پہنچنا جسم سمیت اتنے بیٹھ کر توجہ ہے اقبال فرماندہ ہے تو ہمت کر لا سونا سورج سراج منیر میراج کلا اپنے واسطے نہیں رکھ گئے وہ تیرے واسطے بھی راہ کھول گئے تا کر کے بزرگ لکھا ہے میراج جزین گستا بڑے بڑے بزرگوں نے میراج لکھے گئے وہ جنی ہندوستانی سکار لکھے بنی جا میرے لکھا ہال کی ہمت والے کی کرتے ہیں توجہ ذرا جی۔ ہمت والے اقبال آخر ہمت والا بن جا ارش سمجھری کچھ سکتا پیا کوئی فاصلہ نہیں عجیب گل ہے ادھر دیکھ پہلا روح سونے نبی روح مبارک اللہ لاہ روح مبارک کتنے پہنچائیے کچھ کس طرح روح نو جان واسطے کی طریقہ چاہیے ایجوا نہیں اڑنا پہ کمبا کے پرالیاں میں بیٹھ کے جنا مرضی اٹھ جائے یہ ہے صرف روح یعنی قصد ارادہ نیت عظیمت وقت سجدہ کرو چل واسطے توجہ نیاز مندی آج جی توازو خنا اس ذات کے پیچھے اپنے آپ روڑ کے بالکل یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں تو ہی اس مقام پہنچ کے آج نیاز تے فنا دے بندہ ہوں نیڑے ہوں توجہ ہو یا نیواں سر نیواں ہوا روش وقت ترب سجدہ کر نڑے ہوئے کی مطلب جیو سڈے مٹے گا جسم جھکے گا توجہ ایک ہے جسم اتنے جاوے روح نیوی ایک جسم نیو اگر جسم اچا روح نیوی تو یارپ ہے اچا روح نیتا دنیا دیا پہنچ اچا گیا ہے نیتا ارادے عزائم وہ دنیا دے پہنچ اچا ہے جسم اچا ہے رو نیوی یہ مغرب کا سبق ہے بس جو وقت کرے جسم نہیں مانتا تو روح اونچا چڑھا عرش کر لائے گا یہ پیغام محمدی ہے سا اقبال فرما میں پرواز ہے is here. اس مقام پہ اسی واسطے آفتاب ایک ہے روشنی اسی کی ہے توجہ ہے آفتاب ایک ہے روشنی یہ دو نے اسے روشنی کوئی دوجی روشنی سمجھ توجہ وہ جو ہے لکھے آفتاب جہاں ایک ہے دو نہیں آفتاب جہاں ایک ہے دو نہیں بس روشنی پاکاں اجرا دی اقبال گل کر گیا رہے یک کام ہے اوہی شیر سنا دینا مگر ہور سورج آپ فرما دے اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سہر جس کو وہ ہے آج رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے میرا آج پیر باہو سرکار حق باہو نے گل لکھی ہے ایک بزرگ دی لکھی ہے تے میراج روح دے میراج دی گل کرن لگا اللہ دے فقیر دی کیویں ایک قدم عرش مولا حضرت صاحب حضرت پیر باہو سرکار رضی اللہ تعالی نو شیر دے آپ نے سنتے رہتے آپ نے دخل کی گل کرن لگا عین الفقر کتاب سرکار آنا چیز ہاتھ جی میں اس کے اندر پہ لکھ رہے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ رہتے ہیں ہندوستان مبارک کے اندر سن کون جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بڑا عجیب اللہ کا فقیر ہو جائے بہادین سکری ملتانی رحم اللہ کا سنگی سی شہاب شہابی سہر وتی کا خاطر آخری وقت آپ جاپ کی خدمت میں فرمائیے شاید شاید امید سور وتی سرکار بڑے پھر چلے گئے آپ نے مزاج کبھی شریر کے مطابق خدمت کرنے والا خالم کوئی نہیں سی شیخ شہاد الدین حج نو گئے جلال الدین تبریزی کی کیتا شیخ نو مرشد نو طبیعت شریف کے مطابق کھانا چاہیے ایک دیگ بنائی ایک انگیٹھی بنائی انگیٹھی سر سے دیکھ اس اس انگیٹھی دے اگے مرشد پہ جاتا ہے حج کرنے واسطے حال جلال الدین تبریزی پہ تبریلی بال مرشد کی خدمت کرن دکھا کر جس اس کھانا تازہ منگن گے طبیعت شریف کے مطابق دیر نہ ہوئے جنا رب دیا نے زمین بہ کے جنال شادی سیرا کیتیاں ان فکیر دیں اس واسطے یار مت مرشد آ کے طبیعت مطابق کھانا چاہیے تو میں بجا سجے کبے سرکار نو تکلیف ہو بڑے پا شریف کمزوری زیفی یہ جلال الدین تبریزی تھوڑا جا یہاں کا تعارف کرایا بنگالا کے اندر آپ کا دربار شریف ہے توجہ ہے حضور سیدنا پیر باہو رضی اللہ تعالی عنہ سرکار لکھ رہے ہیں بدایون میں قاضی نجم الدین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم سن قاضی سن آپ نماز پڑھ رہے سن جلال الدین بھی اپنی موج کے اندر نال گزرے نے پوچھا کون کی کر رہے پہ انہیں آخیا جی کالی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں آپ فرما دے اچھا کالی صاحب نماز جان دے کالی صاحب نماز کے اندر سو لیا تو نماز تو بعد گئے اندروں کبھی کا خاطر لندی کا دل ہو گیا یار گل کہ گل ہوتی ہے میں ڈال کالی بندہ وا میں نماز نہیں آؤں گی نہیں جانتا پہنچے آپ نے کوڑا کی سونے کی آخیا سی ہاں فرمایا میں صحیح آخیا نماز علماء دی گرس نماز فکرا دی گرس آلما نماز ہو رہے دی نماز ہو رہے فرمایا آلما بھی نماز اے ار نماز نہیں پڑھنے جنا چر کبلا نہ ہوئے ہوے نہ پتا لگے کہ پوچھ لینے نہ کوئی والا ہوگی گھر سوچ کے ججر سوچ کھلو جاتی ہے وہ میری نماز پڑھتے ہیں فرمایا فکیر کی نماز کبلا سر کرنا ہے فکیر چیر نماز نہیں پڑھتا جنا ارش نو اپنے سامنے کاغذ کی ویسے نے اہی اللہ والے جلال الدین تمرے کی سرکار عرش دے اوپر مصلی پا کے نماز پہ پڑھ دے نے حیران پریشان ہوئے قاضی صاحب حیرت نال جا کے پہنچے سرکار دے کول خواب دسیا نہیں آپ فرما دے قاضی صاحب کی پریشان ہوندے ہو جڑا راتی تساں ویکھیا ہوئے اللہ دے درویشاں دا مقام اس مقام نے فرمایا ستر ہزار مقام اتنے نے فقیر جدو توجہ فرمایا جدو فقیر ستر ہزار مقام کر بند کتنے پہنچ پہنچنا ہے فرمایا اس مقام پہنچ رہے ہیں پنج وقتی نماز عرش والے کھڑے توجہ ہے فرمایا وہ ستر ہزار تو طے کر کے تھلے آئے نا فرمایا کعبے میں چاہتا ہے یعنی روح جس کو تھے نہیں آ گیا اقبال ایڈی وی گل کر گیا اور کہنا ہے تو ہمت کر یا قدم چکن بھی میرے عرش تیری کچھ ایویں تھوڑا کہہ گیا جاندا کی ویسدا سی ہٹ ورتی ہوئی جا کے ورتی نہیں پہ کرتا دس دن اللہ نے پہنچایا ہاں تا تو آدھے نظر نہ ہو تو میرے ہلکے چائے سکھل میں نہ نظر نہ ہو تو میرے ہلکے چائے سکھل میں کہ لکتا ہے خودی ہے مثال اصل اصیل فرمانا جی میں ننگی گی کے بچے گا نظر نہیں ہوگی ہاتھ کپ بنے گا فج بنے گا وہ کلا نظر پیدا کر سر فکیور کلا کری تو ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں فرمایا پھر خانے کعبے میں جاؤں خانے کعبے تو روح جدو فقیر بھی واپس آتی ہے فرمایا پھر اپنی دس انگلوں کے سارا جہان ویخ رہا کر کے آنا این الفاقر کتاب سامنے آتن لئی بیٹا پیر بہو یہ کتوں پڑھے سر پتا مولا علی پڑھایا مولا علی باؤ سرکار تھوڑے پڑھے کتابوں کو پڑھیا میں فارسی عبارت پڑھ سکنا اللہ

فرمایا قاضی صاحب حیران کی ہوں جی درویش اس مقام تو اتنے جب ستر ہزار مقام طے کر لینا ہے روزانہ آپ ارش سے برابر ویسد ارشیاں دال کھلو کے پن وقتی پڑتا ہے بچو ازاں جا بال میں آئے خدرا در خانہ کعبہ میں بھی پھر جدو واپس آدھے اپنے آپ قابل ویستے نے بال میں گردن جملگی عالم را درمیان تہ انگشت خود بے بی جب اتو واپس آتے نے تو اپنی دسا انگلوں کے جا کے ویچ رہے بولو اے جگ ویختے نے کتنے

کسی آخیا خیر ہے اج بابے ریاکڑ نے بڑے پی بابے ریاکڑ بڑے رہے مکھی نو پوچھا کسی بڑی آکڑ نے پی جی بابے خیر ہو سکے سمندر پہ ڈبنی سمندر بولا روح میں گل کر کے دیکھ کے آدھے چلا تینوں کی پتا خدا دے خدائی کتنے وہ آدھے فلسفیاں تھوڑا جا جا کے ویک کے آئی نہ دو چار چیزاں ویخ کے دے اپنے پھرنا پتا نہیں سمندر ایسا ہوا نہیں چلا وہ خدائی کا ارت کتنے اے ویگ فقیر آرش دے پہنچ واپس آن کے توجہ اوپر گیا وہ میں تھا جس کو عروج کہتے ہیں کعبے میں آئے نزول لوگ پھر کعبے سے باہر آئے انگلیوں کے درمیان خدا کا دیکھ دیں یہ تو رضول ہے عروج کی ہو واپس ہو جائے کہ نہیں دیکھ رہے فرمایا میاں ستر ہزار تو اتنے بھی مقام ہے جب فکیر وہ طے کر جائے نا تو فرمایا پھر وہ مکان لا مکان ہوتا ہے پھر ایسے بھی فقیر ہو ایمان لا میں بیٹھا بیٹھا کتنے بولو کرسی سے قسم و ذات بھی جس نے فقیر اس مقام پہنچتا ہے نا کسی تھانے بہن کی لوڑ ہی نہیں رہتی لا مکانی بن ہے کئی ایسے فقیر اللہ کے ہوئے نے انہوں کا سایہ ہی مک گیا سیدی سمجھو لوس پاک پیرا نے گھر پہ فائل کی گل کرنے لگا توجہ ہے وہ شریف دربار حضور سیدنا عبد القادر ثانی حضور روز میرا دی اولاد چو ہندوستان جن گرانی سجیت نے انہوں انہیں اولاد انہوں بابو بے سبانی بھی کہتے ہیں ابد ال خادر سانی بھی کہتے ہیں کیونکہ روز پاک کے پتر سن کے ابد ال خادر نام ہے اللہ تعالی نے شان چج رکھا کہ سانی ابد ال خادر ہی لکھ پی گیا سن سید عبد الرزاق سرکار انہوں نے بیٹے سن حامد گنج بخش سید حامد گنج بخش انہوں نے خلیفے دو مشہور نے ایک خلیفہ شیر شاہ ملتان دلال شہر شیر شاہ مشہور ہے مظفر گڑھ کے ملتان کے درمیان شیر شاہ پل یہ کس کی وجہ مشہور ہے لال دربار ہے بابے علی شیر سرکار کا ایک خلیفے سن حضور سیدنا سید حامد گنج بخش رحم اللہ رحم اللہ دوسرا اللہ کا فقیر کیڑا سید داؤد بندگی سرکار شیر گڑھ شریف والے شیر گڑھ شریف جنہوں داؤد کرمانی آتے ہیں یہ دو خلیفے نے خاص مشہور ان حضور سیدنا داؤد بندگی کرمانی سرکار دا زندگی چایا مک گیا پتا کیوں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ساری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے پرانا کی مطلب راز روح اگر باہر نکلو یہ دس آیا پورا روح ایک ایسی لطیف چیز ہے روح جی، جی۔ ایک ایسی لطیف شہ ہے اس کا سایہ نہیں جی فقیر اپنے جسم نو روح وانگو لطیف کر لگا نا جسم کا ہی سایا نہیں ہوتا جب روح جسم سے غالب ہو جائے اس لیے جسم کا سایہ بھی نہیں رہتا اجسادنا ارواحنا ارواحنا اجسادنا شیخ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فقیران دے جسم روح وانگو لطیف ہو جاندے کہ انہاں دیا روحاں جسماں وانگو تگڑیاں ہو جاندے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی جی تو ہن روح دا میرا سونا نبی فقیر عرش پہ جا پہنچے کہ نہیں پہنچیا کدو پہنچ رہے نے جب اپنے روح شریف نو دنیا تو کٹ لے یہ جیوندیا مر گئے جیوندیا مر گئے پھر ہوئے اصل تو سر چار پائی تو نہیں اٹھ انہوں نے کے جا ستیا جسم اتے ہی ہوں روح ارشا پہ توجہ ہے جی میں عنوان موضوع دیتا ہے نا

وہ جنہ کا کسی بردا شریف منظور اس سونے نے ایک گل کی سناو میرا موضوع ابتدا جڑی ہے نا ابتدا اور امتحان بچے دے سمجھ پیچھے آ جائے آپ فرما دے پہلا اس وقت شیر پڑھ لینا برکت واسطے جی مولا یا سلے پڑھی دا وہ پڑھ لو مولا یا سلے جب اس گل پڑھیا بڑے بڑے شارحین کو پڑھیا مسئلہ حل نہ ہوا میں اگلے دن یہ موضوع حسن یوسف اور حسن محمد کا تقابل کھلایا وہ دن بیٹھے سو ٹک ذہن گل آئی ارے بھائی یہ تو بزاد اور بلارد کا مسئلہ ہے اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتا

توجہ نہیں فرمائی انہوں نے لکھا توجہ میں مثال پہلو کہ آپ فرماتے ہیں حسن کا جوہر یعنی اصل حسن حقیقت حسن بنڈی نہیں گئی جوہر اور حسن فی ہے غیر منقسم منقسم نہیں تقسیم نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا گل پہلو سمجھائیے سورج دیکھو شیشے کرو تے سورج نے اشواوت نور بٹیلا نہیں تقسیم نہیں ہوا وہ ہے تجلی سبحان جلوہ ہے حصہ ٹوٹیا نہیں کر کے بزرگ فرماند کائنات مستفا جلوے ہیں لہذا کمالات محمدی بنڈی پہ نہیں کرنے اگر کوئی بندہ شیشے میں نظر آئے تو ونڈیا نہیں گیا ظاہر ہوئے تجلی ہے جلوا ہے بندے کا پرچھا زمین سے پوے ہر کوئی بے وقوف ہی آخے گا ادا ادھر آیا پھر وہ مرے وہ پورے کا پورا ہی فرمائی اسی طرح کمالات محمدی امام بسیری جا پہنچے مڈل ان مہا سینے سمجھو ناچیز کا یہ بتایا ہوا مانا یہ منطقی مسئلہ ہے منطق سے حل ہوتا ہے ہاں جی یہ بزا کر بیروار کا اگر اتنے نہ برتیا جاوے امام کو سیدھا شیر سمجھ نہیں ہونا سمجھ آؤں سب تجلیات اور اس گل مدرسہ کیوں بند دے بانی قاسم نانو تمی نے تحریر الناس وچ بھی ذکر سبحان اللہ حق حق سبحان اللہ عجیب گل کی انہیں ایک عجیب گل کی کر دیا سبحان اللہ جی جی تاکہ اپنے اس نے عقیدے خوش ہو کے ٹر جا کیا عظمت ہے عقیدہ تیرا ہر کسی ڈولے ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم والی شان علم والی صفت جیڑی ہے علم والی صفت وہ مربی بنی ہے حقیقت محمدیہ سبحان اللہ دی صفت علمی نے تربیت کی نور مستفا دی ہوں قاسم نانک بھی لکھدا جس وقت اللہ دے علم نے تربیت کی تو حضور تو کیری شہ چھپی رہ گئی کہ علم الہی حقیقت محمدی کا مربی بن رہا ہے روز ابل سے پھر اس نے کیا اس کا کیا ہو سمجھ لو کہ ہر نبی میں جہاں جہاں علم نظر آتا ہے اسی علم کے جلوے ہیں یہ مطلب ہوں ہر علم جی آیا آدم کا شیشا رکھو ادھر اکس ادھر آ گیا حضرت سک اور شیشے کا کام ہوتا ہوں جیویں ہندے توجہ نہیں شیشے کا کام ہوتا ہے جیویں ہوتے بابے آدم پاک شیشہ شیشا سی سونے نے اونج لیا حضرت ابراہیم کا جیویں سونے نے اونج لیا پھر جب یوسف کی واری آئی اس اونج لیا پھر آخر وہ ایک حقیقت ایک خاص شیشے کے لیے بھی تو بنی تھی وہ شیشہ ہے جس میں وہ جیسے آیا ہوں یہ شیشہ سارا تو بے مثال سی تو شیشہ جیو کا ہوتا ہے اوے دونوں کیونکہ سب تو بے مثال سی لہذا وہ جیویں

یا رسول اللہ تو شان ہے کہ یہ بھی جناب دی شان دے اگے تھی عظمت دے اگے اتنا موجنا تا عام ہو جاتا کہ جدو بھی کوئی بندہ محمد لے کے تو مردہ تو کھلو آپ پڑھتا تو مردہ اٹھ کھلو یا رسول اللہ تو شان یہ بھی کچھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اتنے بڑے حبیب دو سنتے اگر سانو بخش دے تو دو جہان جہاں بچے رکھے کچھ بھی نہیں ہاں جی اس فضل کے بھی کچھ نہیں یہ ہے کچھ تعلیم اسلام کتاب مولانا علامہ مفتی محمد جلال الدین ہم رحم اللہ انڈیا بہت ہی گلا واسطے خصوصاً عقائد وغیرہ اپنے اسکولوں بہت زبردست دست کراج تکلیف نہیں ہے آپ سے سوال ہے کہ حضور علیہ السلام اگر علم غائب رکھتے ہوتے تو تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو کیوں بھیجتے ان کو تشہیر کر دیا گیا جن میں حضرت قبیر بھی تھے وزاد فرمائے بہت اچھے درویش صاحب بیٹھے ہیں میرے دوست ہیں صاحب میرے پاس پڑھتے ہیں انہوں نے جواب دے دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے النبیین نبی الحق کہ بنی اسرائیل نا حق نبیوں کو قتل کرتے تھے اگر اللہ کو علم ہوتا تو کیوں بھیجتا ستر ستر فما ہوا جواب جواب سنو اے مار کھانا ہاں۔ جب پتا اللہ جان حکمت کے تحت نبیوں کو بھیج کر آج چاہے شہید ہوتے رہے ان کی شہادت بھی تو ایک حکمت ہے یہ بھی ایک رحمت ہے اب اگر وہ دیکھے کہ یار شہید ہو رہے ہیں اور پھر بھی بھیج رہا ہے بات یہ نہ کہے کہ ان بھیجنے والے کو علم نہیں یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ حکیم ہے حکمت کے ساتھ بھیجا اور جب کسی صاحب کمال کے کمالات آپ کے سامنے اتنے واضح ہو گئے کہ مدرسہ جو بند کے پانی نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ کون سا علم ان سے چھپا رہ سکتا ہے کہ جس کی تربیت ہی شان علم یعنی اللہ کی صفت علم جس کی تربیت تو اب آ گئے کوئی کام ان کے ان سے سادر ہو ایسا بس بسا اٹھن لگے وہ سکتا نہ پتا ہوئے تو اتنے بندہ یہ نہیں آ سکتا کمی نے اپنا من یہ گل نہیں حکمت ہے شان اتوں کے بندہ مری اور اگر یہی کہہ دے کہ کوئی حکمت تھی

مشر رومی والا اللہ بھائی اقبال مرشد رومی لکھتا ہم سری با امبیا برداشت کندی خود جگ کتوں آپ برابر لگ ہے بندہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا کڈے کڈے جھوٹ وہ بھی نبی رسول والے رسول چلو جی یہاں دی رسالت دا علم نہیں سی باپ رسول پکا پتا پہلو مشورہ پی کر دے کر لاجی ہاں۔ ای آخا گے تے ہو ہو گیا گیا اے مگروں باد نک بن گیا بعد بن جان جانے والا چالا لے ہوں رسول کوئی ایویں کرے کافر بنے گا کہ مومن کافر

اللہ تعالی اندروں باطنی طور تے انہوں نے دل نو امر کیتا ہے کہ یہ تصا کرنا ہے کیوں کرنا ہے اصا مصر دی شاہی جس طرح کے بابے آدم ظاہری طور تے روکیا جا رہا ہے دانا نہ کھاوی اندروں تو اندروں آخیا جا رہا ہے کھا تیرے نال اس دانے کھان لال محمد نے ظاہر ہونا میرے اس دانے کھان لال زمین خلافت دے بار مسلے رونک ساری ہے نہیں یہ ظاہر روکنا ہے پیا اندروں آخر ہے پیا کر کے بزرگ فرمان ندیا کام جڑا تیرو خلاف ہے وہ نفس کی خواہش اور ہے دل دی مرضی ہو رہے وہ نفس نال نہیں چل رہے ہوتے دل نال چل رہے ہوتے اللہ دل کو حکم کرتا ہے کر کر کے علماء نے فرمایا میا کی اولیاء کی معصیت سوری ظاہر ہے باتیں حقیقت میں نہیں بلا کے اگر نبی تو جڑی خطا ہوتی ہے نا اگر وہ کسی ہور کو مل جاوے تو اس خطا کی وجہ بلی بڑھ جائے یہی مانا ہے جو کہتے ہیں حسنات البرار سیاحت دی نیکی مقربین کی مقربین کی ہوتی کی غلط دی نیکی تا کر کے صحابہ کرام لوگ نفس ہوتے نفس کام نفس ہوئے اتنے دلیل ایمان مان لو باؤ سرکار آخر چلا جلا فکیل نماز تیری نماز بڑا فرق ہے جی کی فرق ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تیری نظری گل مک گئی فرمایا جدو اسی کہنے نا اللہ اکبر جس لئے جانور نے زبا کری تھا اس لئے کی تکبیر پھر تکبیر پھر فرمایا سی اللہ اکبر تکبیر پھیر کے تو پہلی بار نفس مار چڑنے زبا کر پھر اللہ سب سے بڑا ہے یہ مار دیں ادھر روح ادھر ملا دے تھلے مار دیا روح اتنے کلا ہو اکبر نال دو کم کر لینا میرے بھائی او ہو ہو قسم ازاد دی جدے قبضہ قدرت اس میری جان ہے نہیں گستاخی کا دور ہے گستاخیا ہوں پتہ نہیں ہوں کنیا گستاخیاں کا سوچ نہیں سکتا قسم اس اسات کی جنہوں نے اللہ تعالی سمجھ دیتی سی نا پہلے لوگ حضور دی ذات دے بارے گل ہی نہیں سن کرتے امام اسمائی بڑے بڑے امام بخاری دے شاخا جو ہے بخاری شریف جنہوں نے روایت حدیث نے امام اسمائی لغت دا حدیث دا بڑا بڑا امام ہویا ہے آپ نو کسے پوچھا حضور دے حدیث تے حضور دے دل شریف دے بارے گل ہوندی ہے دا مطلب تے دسو آپ فرماندے نے جے کسی دل گل ہوگی پھر میں بولنا ہزور میں نہیں بول سکتا پیچھے ہے پوچھو جنہوں اللہ تعالی نے داتا مانگا داتا مانگو رنگیا ہے پانی مانگو رنگیا ہے جڑے نظر والے سن ایک منکر آیا شیر پانی نے سونے

ہاتھ ماریا گاؤں سات نے کتبوں میں چھوٹ دیتا آخر دعوانا شریف پڑھو سارے